بھائی یہ تو نے غلط کہا نے ایسا کر کہا غلط کہا وہ جو ہے ہم تو کالی کو نہیں دیتے قربانی انسانوں کی اگر کوئی دیتا بھی ہے تو اس نے غلط کیا یہ دیکھو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے بھائی انہوں نے مجھے قتل کرنے کی بجائے سنو ذرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھو انہوں نے مجھے قتل کرنے کی بجائے میرے پاس آگے کتابیں کھول کے دکھا دی اچھا تم لوگوں کی کتابیں میں کھول کے دکھاتا ہوں اور تم لوگ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتے آج کی اس لائف سٹریم میں تین بندے ہیں جنہوں نے قتل کی دھمکی کہ مرتد ہونا ہی قتل کرنے کے بارے میں کافی ہے ہاں چلے میں نے مان لیا اسلام خراب ہے بہت بہت کچھ ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں بیٹر سولوشن کون سا ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے میرا میرا میرا سولوشن ہے کہ جس کنٹری میں رہتے ہیں اس کے لا کو مانو مسلمان جہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں شریعہ چاہیے برٹن میں اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی انڈیا کے اندر اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی امریکہ کے اندر اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی کینیڈا کے اندر اس وقت مجھے یہ بتاؤ کیا کرسچن کبھی کسی کنٹری میں جا کے کہتا ہے مجھے کرسچن شریعہ چاہیے جب انڈیا نے بولا کہ آپ نے برقع پہن کے سکول کے اندر نہیں جانا سکول کے اندر گلی میں پہنو بازار میں پہنو سکول کے اندر نہیں پہننا تو اتنی تکلیف کیوں ہوئی سب کو جب یہ کہا گیا کہ سپیکر پہ اذان نہیں دو تین طلاقوں کی بات آئی تو اس وقت اتنی تکلیف کیوں ہوئی میں آپ کے خلاف نہیں ہوں میں اسلام کے خلاف ہوں اسلامک شرح کے خلاف ہوں شابر علی صاحب مسلمان ہے سر آپ سہیب علی سہیب علی جی مسلمان ہے آپ نہیں نہیں یہ آپ بکش ڈیفینیشن دے رہے ہیں نا میں پوچھ رہا ہوں قرآن میں ریپ اور ایڈلٹری کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ہاں تو ایڈلٹری کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا نا ایڈلٹری مطلب آپ بھائی ایک سیکنڈ اس حساب سے سہیب سہیب سانس لو سانس لو سانس لو سوال کیا میرا سوال ریپیٹ کرو ہاں ریپ اور ایڈلٹری کی بات کر رہے ہیں نا نہیں میں نے کہا ریپ اور ایڈلٹری کو ڈیفرینشیٹ کیا گیا ان کے درمیان ڈفرنس بتایا گیا قرآن میں ڈفرینشیشن تو ہے ہی کیونکہ آپ قرآن کی وائد دیں جہاں پہ ڈفرینشیشن دکھائی گئی ہو ریپ اور ایڈلٹری کی قرآن میں نہیں میرے خیال سے کچھ قرآن میں نہیں ہے اچھا، کتنا آسان کتنا آسان تھا کہ آپ پہلے سے کہہ رہے تھے قرآن میں کوئی ڈفرینس کسی سیرت یا کسی حدیث میں پڑھا تھا حدیث کوئی حدیث ہے جو ریپ کے بارے میں بیان کرے نہیں میں سانس لو سانس لو سانس لو لو اوکے اچھا جو ریپ کو حدیث کے اندر جی جی جب آپ اس کی شرح کی بات کرتے ہیں یا ان حدیثوں کی بات کرتے ہیں تو جو ریپ کی حدیثیں اور ریلٹری کی حدیثیں کیا ان دونوں کی سزا ڈیفرنٹ ہے یا ایک ہی ہے بتائیے گا سر کون سی ڈفرنٹ کیونکہ اگر آپ ایڈلٹری کرتے ہو میں نے اگر نہیں پوچھا hello hello hello hello sir میں نے آپ کو اوپینین پوچھا نہیں نہیں نہیں میں آپ کو اسلام سے اسلام سے مجھے بتائیے میں کون سی ریس میں جاؤں کون سی تفسیر میں جاؤں کون سی شرح میں جاؤں کہ مجھے پتہ لگے کہ اسلام میں ریپ اور ایڈلٹری کی سزائیں دو ڈیفرنٹ سزائیں ہیں کوڑے کچھ کوڑ کوڑے یا کچھ ایسی سزا ہے اوکے کوڑے کا ریلیکس ریلیکس ریلیکس ایڈلٹری اگر آپ کریں گے شادی شدہ ہوئے بغیر انمیرڈ تو آپ کو کوڑے پڑیں گے ریپ کریں گے اگر آپ تو بھی آپ کو کوڑے پڑیں گے سو کوڑے ریپ کریں گے بغیر شادی شدہ سو کوڑے ریپ کے تو مطلب موت ہے اوکے پلیز دکھا دیں مجھے پلیز میں آپ کا ویٹ کروں گا آپ گوگل پہ سرچ کریں اور اور مجھے دکھائیں انمیرڈ بندہ اگر ریپ کرے تو اس کو سزائے موت ہے پلیز مجھے سرچ کر کے دیکھنا پڑے گا آپ گوگل سرچ کریں میں نے ابھی یہاں پہ چار آرٹیکل دکھائے ہیں دو شرح دکھائی ہیں کوئی آپ کی بات سے اگری نہیں کرتا مجھے سرچ کرنے دیجیے چلے آپ سرچ کیجیے بے شک سرچ کیجیے دیکھ کتنی اچھی بات ہے سیلوی ہمارے توسل سے یہ لوگ ایٹ لیسٹ سرچ کر رہے ہیں سرچ کر رہے ہیں یار کتنی اچھی بات ہے ایٹ لیسٹ سرچ کرنے پہ تو آئے نا یار میں کہتا ہوں اسلام کے بارے میں جانو یار پڑھو پڑھو گے تو اسلام چھوڑو گے ورنہ اپنگ رہو گے بھائی آپ کیا مسلمانوں سے اتنا نفرت کیوں کرتے ہو میں کس مسلم اگر میں آپ سے نفرت کرتا ہوں آپ کو گالیاں نکالتا ہوں آپ کو یہاں سے باہر نکال دیتا ہوں مجھے مسلمانوں سے نفرت نہیں ہے مجھے اسلام سے نفرت ہے it is one of of the the most stupid stupid idiotic idiotic ideology cultish cultish movement in history movements کسی کی مذہب ختم نہیں کرتے کیا ہے کہ سٹیٹمنٹ بولتا ہوں میرا ویو پوائنٹ ہے Islam is stupid most cult in the history of all the stupid idiotic cults سمجھ گیا سمجھ گیا نہیں نہیں میں آپ کا ورلڈ ویو پوچھ رہا ہوں آپ کا ورلڈ ویو کیا ہے مطلب آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں اسلام انتہائی اسٹوپڈ اسلام کو چھوڑ دے جی۔ اسلام کو چھوڑ دے آپ کا ورلڈ ویو ہے نا میرا ورلڈ ویو یہی ہے چلے میں نے مان لیا نا چلے میں نے مان لیا اسلام خراب ہے بہت بہت کچھ ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں بیٹر سولوشن کون سا ہونا چاہیے کہ کیا ہونا چاہیے میرا میرا میرا سولوشن ہے کہ جس کنٹری میں رہتے ہو اس کے لا کو مانو follow the law of your country اچھا اسلام کا سولوشن ہے کہ نہیں شریعہ ہی ماننا ہے اچھا اچھا مان لے کہ آپ کی نظر میں اگر کوئی جو کوئی بھی لا ہوا کسی بھی کنٹری کا وہ مطلب شریعہ سے بھی بدتر ہوا مطلب آپ کے حساب سے ماننا پڑے گا ورنہ آپ مائگریٹ کر لو اس کنٹری سے اگر آپ نہیں مان سکتے ہاں تو تو مطلب دقت کیا ہے تو وہی تو ہجرت ہجرت بھی وہی کرتے ہیں نا ہجرت یہ نہیں ہے مسلمان جہاں جاتا ہے وہ کہتا ہے ہمیں شریعہ چاہیے آپ دیکھ لو برٹن میں اس وقت مسلمان شریعہ مانگ رہا ہے کہ نہیں مانگ رہا مانگ رہا نا میرے خیال سے انجسٹ ڈیمانڈ ہے یہ کوئی نہیں انجسٹیفائڈ نہیں ہے دیکھو بات سنو بات سنو بات سنو بات سنو مجھے یہ بتاؤ کیا کرسچن کبھی کسی کنٹری میں جا کے کہتا ہے مجھے کرسچن شریا چاہیے کہتا کبھی دیکھا کسی کرسچن کو کہا نے کہا کہ مجھے کرسچن شریعہ چاہیے شریعہ کہتے ہیں لا کو مجھے کرسچن لا چاہیے اس لینڈ کے اندر کبھی کسی کرسچن کو یہ بولتے ہوئے سنا ہلو نہیں اوکے یہ ہندو جو ہیں یہ سارے ہندو پاگل جتنے بھی بیٹھے ہیں ہمارے پاس یہ جب جاتے ہیں امریکہ یورپ یہ کبھی کہتے ہیں ہمیں ہندو لا چاہیے یہاں پہ کبھی کہتے ہیں تو کیا سارے مسلمان کہتے کیا مطلب آپ نہیں کہتے نہیں کہتا نہیں کہتے اوکے بھائی آپ کو پسند نہیں ہے آپ کو پسند نہیں میں مت جاؤ میں آپ بتاتا ہوں یہ دیکھو یہ دیکھو کتنی مزیدار بات ہے کتنی مزیدار بات ہے اگر آپ نہیں نہ کہتے اگر آپ کو شریعہ نہیں نہ چاہیے تو آپ کے اپنے اسکالر کہتے ہیں کہ آپ منافقوں میں سے ہیں آپ کے اپنے اسکالر کہتے ہیں کیوں وہ کہتے ہیں کہ ایک مسلمان کو اسلامک شرح کے اندر ہی رہنا ہے اگر وہ اسلامک شرح کے اندر نہیں رہتا تو وہ منافق ہے کہ وہ اسلامک شرح نہیں مانگ رہا دیٹس دا بالکل تو اگر اسلام نے اسلامک شرح کے اندر رہنا تو ڈیمانڈ کرتا ہے اسلامک شرح کی برٹن میں اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی انڈیا کے اندر اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی امریکہ کے اندر اس وقت ڈیمانڈیں ہو رہی ہیں اسلامک شرح کی کینیڈا کے کے اندر اندر اس وقت انڈیا خاص تکلیف ہے نہیں کیونکہ ہمیں اپنی جو مذہب کی جو جو اپنی لاز خاص تکلیف تکلیف کی بات کیا کرتے ہو آپ جب انہوں نے بولا جب انڈیا نے بولا کہ آپ نے برقع پہن کے سکول کے اندر نہیں جانا سکول کے اندر گلی میں پہنو بازار میں پہنو سکول کے ہاں۔ اندر نہیں پہننا تو اتنی تکلیف کیوں کو آپ کو آگے بتاتا ہوں جب یہ کہا گیا کہ سپیکر پہ اذان نہیں دو رات کو نو ہاں۔ یا دس بجے کے بعد سے لے کے صبح تک جو بھی ٹائم ہے اس ٹائم تک سپیکر پہ اذان نہیں دینی تکلیف کیوں نہیں یہ بات تو صحیح ہے میں میں بھی مانتا ہوں کہ سپیکر میں نے یہ نہیں کہا تم مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو میں نے کہا تکلیف کیوں اتنے رائٹس کیوں ہیں اتنی اتنے لوگ سڑکوں پہ کیوں نکلے ہاں تو وہ مانتے ہیں نا تو وہ جب تین طلاقوں کی بات آئی کہ تین طلاق نہیں پہلے پہلے سپیکر کہا تھا تین طلاقوں کی بات آئی تو اس وقت اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہاں تو پہلے اسپیکر کہا پہ تھا بھائی جب اب یہ بات بھی بولے بھائی ایک سن اگلی بات پہ آ گئے ہم جب تین طلاقوں کی بات آئی تو اس وقت اتنی تکلیف کیوں ہوئی ہاں تین طلاق تو ویسے نہیں ہے مطلب مطلب جو مسلمان ڈیفائن کرتے ہیں بیسیکلی ہاں۔ بیسیکلی تین طلاق اسلام کے اندر ہے ہاں ایسے تو نہیں ہوتا نا کہ مطلب واٹس ایپ کے اندر اپ بھیج دو کہ تین طلاق ہو گیا تو مطلب تین طلاق ہو گیا تو ایسا ایسا نہیں ہوتا ثابت کرو کیسے نہیں ہوتا تین طلاق مطلب مطلب ایک ایک وارننگ جیسا ہے کہ مطلب آپ اپنے بیوی بیوی کے ساتھ رہ نہیں پا رہے ہو ٹھیک ہے نا تو پہلے ایک طلاق ایک second Suhaib Suhaib Suhaib Suhaib Suhaib I understand کہ تم کس فقہ سے ہو میں تین طلاقیں واٹس ایپ کے اوپر دیتا ہوں لیکن تین ساتوں میں دیتا ہوں کیونکہ محمد نے کہا ایک ہی ساتھ میں نہیں دے سکتے حدیث میں تم مان رہے مجھے پتا لگ گیا تم دوسرے فیکٹ سیکٹ سے ہو تم اہل سننا وال جماعت میں ہو ٹھیک ہے تین ساتوں میں دیتا ہوں تین ڈفرنٹ ساتوں میں تین طلاقیں میں واٹس ایپ پہ بھیج دیتا ہوں یا میں فون کر کے بھیج دیتا ہوں کیوں نہیں ہوں گی اسلامک شرح سے کسی بھی اسلامک شرح سے ثابت کر دو کہ نہیں ہوں گی میں فون کر کے فون پہ بول رہا ہوں میں نے تو یہ قبول نہیں ہوں گی نہیں پتا جب تین طلاقوں کے اوپر بات آئی تو یہ چیخ اور اس وجہ سے آپ کو شرح چاہیے آپ کو شرح چاہیے تو بیسیکلی میری جان مسلح کو ہر جگہ پہ شرح چاہیے اس وقت برٹن میں وہ کہتے نہیں ہم پولیگمی اجازت نہیں دیتے ہیں یعنی یہ ہے یہ انڈیا کے لا میکرز کا کتبن ہے سالے کتے ہیں اس معاملے میں انہوں نے کیسے یہ قانون بنا دیا اگر وہ پولیگمی الاؤ نہیں کرتے تو پولیگمی الاؤ نہیں ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے تم لوگوں کے لیے انہوں نے ایڈیشنل لا لا کے اندر بنا دیا اگر اگر مسلمان ہو تو کر سکتے بکواس ہے یعنی <coughs> کوئی ہندو شادی کرنا چاہے دو یا تین تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے شادی کر لیتا ہے واہ مسلمانوں کی پاپولیشن بڑھ رہی ہے صرف اسی وجہ سے کہ وہ مسلمان ہو جاتے ہیں تو میں انڈین لا میکر جو ہے نا جو سیکولر ہیں میں ان کے بہت خلاف ہوں سیکولر اگر وہ سیکولر ہوں تو کبھی ایسا نہیں ہونے دیں دی نیوٹرل پرسپیکٹو سے دیکھے تو آپ کی بات صحیح ہے میں غلط exactly. سو so, میں آپ کے خلاف نہیں ہوں میں اسلام کے خلاف ہوں اسلامک شرح کے خلاف ہوں اور میں اس کے خلاف کھڑا رہوں گا اگر آپ کو اسلامک شرح پسند ہے مجھے ثابت کر دیں میں آپ کی بات مان لیتا ہوں آپ گوگل کر دیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے ایک اور بات بتائیں بھائی آپ مطلب اور کسی بھی مذہب کو اتنا نفرت نہیں کرتے لیکن بھائی آپ کے کچھ ویڈیوز ہیں آپ کے کچھ ویڈیوز یوٹیوب میں میں کسی بھی مذہب سے اتنی نفرت نہیں کرتا کیوں نہیں کرتا کیونکہ ان میں سے کوئی مجھے قتل نہیں کر رہا کیا کروں ہاں لیکن بھائی ہندو ہندو میں نے ہندو دیوی دیوتاؤں کو جتنی گالیاں نکالی ہیں دنیا میں کسی نے نہیں نکالی ہوں گی اس بات کو کرتا ہوں پاکستانی تھا نکالی اور ان لوگوں نے مجھے قتل کرنے کی دھمکی دینے کی بجائے میرے پاس آ کے ڈسکشن کر رہے ہیں وہ بندے جن کے دیوی دیوتاؤں کو گالیاں نکالی ہیں وہ مجھے آ کے پیار سے سمجھا رہے ہیں بھائی کیوں نکالی بھائی یہ تھی غلط کہا نے ایسا کر وہ جو ہے ہم تو کالی کو نہیں دیتے قربانی انسانوں کی اگر کوئی دیتا بھی ہے تو اس نے غلط کیا یہ دیکھو کتابوں میں تو یہ لکھا ہے بھائی انہوں نے مجھے قتل کرنے کی بجائے سنو ذرا بڑی امپورٹنٹ بات ہے سمجھو انہوں نے مجھے قتل کرنے کی بجائے میرے پاس آگے کتابیں کھول کے دکھا دی اچھا تم لوگوں کی کتابیں میں کھول کے دکھاتا ہوں اور تم لوگ مجھے قتل کرنے کی دھمکی دیتے آج لائف سٹریم میں تین بندے آئے جنہوں نے قتل کی دھمکی دی ہے تو مجھے بتاؤ دی ہے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں آج کی سٹریم میں ریمائنڈ کر کے دیکھ لینا تین بندوں نے دی ہے اچھا وہ جو ہیں جن کے بارے میں میں بولتا تھا اتنا بڑھ بڑھ کے وہ میرے پاس آ کے مجھے کتابیں کھول کے دکھا رہے تمہاری کتابیں میں کھول کے دکھا رہا ہوں تم مجھے قتل کی دھمکی دے رہے ہو تو بھائی مجھے بتاؤ میں کس کے بارے میں بولوں نہیں غلط غلط ہے ہے میں قتل کی نا اوکے اب آپ ذرا مجھے شرح کے اندر ڈھونڈ کے دکھائیں کہ غلط کیسے میں آپ کو شرح میں دکھاؤں کہ مرتد ہونا ہی قتل کرنے کے بارے میں کافی ہے ہاں مرتد ہونا مجھے پتا ہے اس بات تو بات ختم ہوگی پھر میری جان مجھے بتا نا میں کیوں نہ بولوں اس کے بارے میں جو میں یہ قانون ہے مطلب مطلب خاتم رسول کا قانون کہہ رہے میں شاطی میں کیا ہوتا ہے شاط میں رسول میں نے سنا ہے مطلب گستاخی تو اچھا گستاخی رسول تو یار وہ میں نے اس کے اوپر سٹریم بنائی ہے نا آپ کے امام امام ابن تیمیہ نے امام تیمیہ نے اس کے بارے میں ریفرنسز دیے تھے من سب کا نبی مطلب یہ کہ کسی ازما مطلب کسی ازما مطلب نکالا گیا تھا اس بارے میں یا کچھ مطلب ہوا کیا ارے اس بارے میں محمد کی حدیث میں نے ایک سٹریم بنائی ہوئی ہے من سب کا نبی فختلو کے اوپر ٹھیک ہے وہ آپ جا کے دیکھ لیجئے گا اس کے اندر میں نے آپ کو تمام حدیثیں دکھائی ہوئی ہیں کہ نبی نے اپنی برائی کرنے والے لوگوں کو خود مروایا ٹھیک ہے تو نبی نے ایبسلیوٹلی اپنے منہ سے نہیں کہا تھا کہ منصب کا نبی فخر جس نے نبی کو گالی دی اس کو قتل کر دو نہیں اس نے اپنے منہ سے نہیں کہا تھا لیکن اس نے اپنے امال سے کہا تھا شرح جو ہوتی ہے وہ صرف نبی کے الفاظ نہیں ہے کچھ شرح بنتی ہے نبی کی سنت اور امال کے اوپر ٹھیک ہے نبی کے کرموں کے اوپر سنت بنتی ہے اور شرح بنتی ہے تو منصب کا نبی فختلو جو ہے وہ ایک ضعیف حدیث ہے نبی نے اپنے منہ سے نہیں بولا ہوا ٹھیک ہے یہ لوگوں نے بولا ہوا ہے جی، جی، جی، لیکن نبی نے وہ کیا ہوا ہے ہی ڈیڈ دیٹ جس جس نے نبی کے خلاف برا کیا نبی نے اس کو قتل کرنے کا کہا یا جس نے نبی کو قتل کیا نبی نبی کی بارے میں شان گستاخی کرنے والے کو قتل کیا نبی نے اس سے بلڈ منی نہیں لیا ہاں تو اس کا کوئی شرح مطلب آپ کی بالکل شرح ہے شرح ہے اگر میں شرح دکھا دوں کیا کرو گے ابھی کے بھی شرح دکھاتا ہوں باقی چیزیں چھوڑ دو اگر میں ہاں، ابھی کے بھی شرح دکھاؤں اسلام چھوڑو گے بولو مجھے چیلنج دو کہاں پہ شرح کا کہاں پہ لکھا شرح میں شرح شرح شرح آپ کے سامنے آج اتنی شرح دکھا رہا ہوں اسی میں سے دکھاؤں گا یہ لو پکڑو اگر میں تمہیں ابھی کے ابھی شرح دکھا دوں عمدہ تو سالے کے امام شافی رحم اللہ علیہ اور امام ابو حنیفا رحم اللہ علیہ کی شرح کے اندر دکھا دوں ابھی کے بھی اسلام شروع کے بولو مجھے میں بھی دکھاتا ہوں نہیں مجھے مجھے جاننا ہے نا ایگزیکٹلی مطلب اپ جاننا ہے تو جا کے میری ویڈیو دیکھیں منصب کا نبی پاک نے اس کے نے سب دکھایا ہوا نہیں نہیں اس کا کوئی عزمت میں وہی پہ پوچھ رہا ہوں اس کا کوئی عزمت شہیب شہیب میں نے اپنی ویڈیو ہے من سب کا نبین فختلو کے اندر سب دکھایا ہوا ہے جا کے واچ کر لیں please don't change my topic ابھی آپ ایک خاص چیز پہ گوگل کر رہے تھے اس پہ گوگل کریں ٹھیک ہے I don't want to change my topic on that اگر آپ اس لیول پہ مجھے چیلنج نہیں کر رہے نا ٹاپک چینج نہ کریں اگر چیلنج کریں گے تو جاؤں گا ورنہ پلیز سرچ دا ٹاپک اور میری وہ پرانی ویڈیو دیکھیں من سب کا نبین فختلو ٹھیک ہے